پیچھے پیٹھے سائیں عید کا انمول تحفہ نوٹ کر لیجئے سبحان اللہ تین سو مرتبہ عید کے روز پڑھ کر تمام مسلمانوں کو جو سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے اب تک ہوئے ان کو عیسال ثواب کر دیجئے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تمام کی قبروں میں تین تین تین سو انوار ایک ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اور یہ پڑھنے والا جب فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل ہوں گے تو تین سو بار پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے اب دعا مانگی جائے گی دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ کندھوں سینے کندھوں چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف اس طرح پھیلی ہوئی ہو یوں نہ ہو مڑی ہوئی یوں یوں بھی نہ ہو بلکہ پھیلی ہوئی ہو کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف اسی طرح پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے دعا میں دونوں اس طرح اٹھائیں کہ سینے کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفید نظر آ جائے چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں اس طرح پھیلائی رکھیں کہ اس طرح پھیلائی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما يا يا يا يا يا يا أرحم أرحم أرحم الراحمين الراحمين الراحمين ربنا ربنا ربنا, يا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا یا رحمان رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ما ہوا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أغني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا رب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ یا رب الانبیاء جل جلالہ یا رب الصحابہ یا رب اے ہمارے غوث سے آدم کے رب اے ہمارے غریب نواز کے پروردگار اے ہمارے داتا علی حجبیری کو دینے والے اے ہمارے امام احمد رضا خان کے خدا رحمان اے سیدی قطب مدینہ کے پروردگار اے ہم گناہ گاروں کی مغفرت کرنے والے ہم عیب داروں کے عیب چھپانے والے تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر عید ال عید الاضحیٰ سے مشرف فرمایا اور نماز عید کی سعادت بھی بخشی ہم نے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی اے اللہ قبول کر لے اے اللہ بے دلی کے ساتھ تیری عبادتیں کی قبول کر لے پورا اشرا تو نے رحمتوں بھرا برکتوں بھرا ثوابوں بھرا ہمیں عطا کیا ہم نا قدر غافل رہے اے مولا آج اس کا آخری دن ہے اس عشرے کا اس عشرے کے بارے میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہم نے جانا کہ رمضان البارک کے بعد یہ افضل ترین عشرہ یعنی دس دن ہیں کے شروع کے دس دن اے اللہ یہ بھی غفلت میں گزارے رمضان بھی غفلت میں گزارا تھا اے اللہ ہماری غفلت کی نیند نہ جانے کب اڑے گی اے اللہ یا اللہ تجھے ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ اسماعیل ذبیح اللہ کا صدقہ اے اللہ ان مقرب ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بے حساب بخش دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے رب کریم نے کرم والے محبوب کا دامن رحمت ہم گناگاروں کے ہاتھوں میں دیا اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ جس طرح آج تو نے ڈال رکھا ہے اے اللہ ہمیں محشر میں بھی رسوائی سے بچا لینا اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر الحمد اللہ اللہ زندگی کی گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل یعنی موت کی طرف بڑی چلی جا رہی ہے اے اللہ دن آتا ہے پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے رات غفلت کی نیند میں بسر ہو جاتی ہے اے اللہ کوئی نیک عمل تیری بارگاہ کے شاعر نشان ہو نہیں پاتا تیری قسم آج تک ایک بھی نماز ہم نے تیری پسند کی پڑی ہو یہ نہیں جانتے اے مالک کریم نیکوں کے صدقے کرم کر دے اے اللہ اپنی پسند کے نمازیوں کے صدقے کرم کر دے اے مولا جس جن سے تو راضی ہے انہی کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جا ورنہ اے اللہ ہم تے تجھے راضی کرنے والا کوئی نہیں نہ کر پائے بولا ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نبی کا صد کا صدا کے لیے پورا سکوں گا کوئی سزا جت مغفرت پے سلطان انبیاء یا یا رب الہ العالمین کرم کرتے کرم رب کریم کرم کرتے یا اللہ یا اللہ کرم کر دے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں عمر گھٹتی جا رہی ہے اب تو میں نے تو بڑھاپے کی تہلیس پہ قدم رکھ دیا والا یا اللہ نظر کی سختی کیسے صحیح جا سکیں گے گناہ

بچا یا رب الله الله اكبر اكبر لا اله الا الله اللہ اكبر الله اكبر ولله الحمد يا الله يا رحمن يا رحيم عن قریب ہماری موت کا اعلان ہونے والا ہے یا اللہ یا اللہ ایمان پر عافیت کے ساتھ کاش مدینہ منورہ میں زیر گنبد خزرہ جلوہ محبوب میں بصورت شہادت خاتمہ ہو اے اللہ یا اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کرم کر دے اللہ ان قریب ہمیں ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جانے والا ہے مولا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر

گیا تو ناراض ہو گیا کر تو ناراض ہوا میری پلا ہو ہو گیا یا اللہ العالمین یا اللہ آج مسلمان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ نبینا علیہ صلاح وسلام کی عظیم قربانی اور سیدنا اسماعیل اللہ علیہ نبی علیہ السلاۃ و کی عظیم قربانی کی یادگار پیش کر رہے ہیں اے اللہ اس قربانی کی یادگار پیش کر رہے ہیں ہمیں دل سے قربانیاں پیش کرنا نصیب کر دے خوش دلی سے قربانیاں نصیب کر دے اے اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول کر لے الہ العالمین اور ایسا حوصلہ دے ایسا جذبہ دے ایسی تڑپ دے کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو جس طرح آج جانوروں کی قربانیاں دے رہے ہیں ہم اپنی جانوں کے نظرانے بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے نہ جانے کتنے مریض اس وقت یہاں آئے ہوں گے اے اللہ نہ جانے کتنے مریض اس وقت بڑی امید سے مدنی چینل کے ذریعے شامل دعا ہوں گے اے اللہ ان بیچاروں کی بیماریوں کو دور کر دے اے رب کریم ان کو ہم سب کو سنتوں بھری صحت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرما آفیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرما اپنی رضا والی طویل زندگی نصیب فرما گناہوں بھرے اعمال سے بچا الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے نمازی بنا دے پرہیزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر الحمد الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی دے ہمارے تمام مبلغین ذمہ داران کو دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اے اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش کر دے اے اللہ محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم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 تمام عاشقان رسول کو خصوصاً مدنی چینل کے تمام ناظرین عاشقان رسول کو قربانی کی عید مبارک ہو یا رسول اللہ تو سلام پڑھ لیجئے مصطفیٰ ہدایت لا سلام شمع بز میں ہدایت لا رکھو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دو روز ہم غریبوں کے آ حد تو روز ہم فقیروں کی سروت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلا مشکل کشائی کے چم کے خونوں بشارت لا کھوسلام مستا پا جانے پیلا کھو شم شمع بز میں ہدایا تلا سلام جب کے دین بھی میری عید ہوگی یا رسول اللہ جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب

لمحے جبائیں کاش وہ تشریف لائے نجم کیا خدا آرزو ہے

جب کاش تشریف تو شری اپنے جل اپنے جل

پیار سے سینے لگا پیار

کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے کو رہا كو بز میں ہدایا پیدا شمع بز میں ہدایا پیدا کھو سلا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا مَكِّي يَا مَدَنِي يَا عَرَبِي يا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ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 جس کو آقا کی دید ہوتی ہے جس کو آقا جس کو آقا کی دید جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے جس کو آقا مدینے بلوائے جس کو آقا

دو عیدی میں غم مدینہ دے دو غم مدینہ دے دو آقا غم مدینہ دے دو آقا غم مدینہ دے دو آقا غم مدینہ دے دو غم مدینہ دے دو دے دو عیدی میں غم مدینہ کب میری عید ہوتی ہے جانے کب میں عید ہوتی ہے کبھی بھی حق الحبد کو تلف تھی معاف کر دیجیے السلام علیکم عید مبارک حق طلب یہ ہوئی ہو تو معاف کیجیے انشاءاللہ سب مل کر کھالے جمع کریں گے مدری چینل کے ناظرین معاف کیجیے متوجہ ہوں ابھی براہ راست سلسلہ ہمارا ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ اسٹوڈیو سے اور ان قریب ان شاء اللہ از قربانیاں اور سنت کے مدنی پھول بھی براہ راست مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا وہیں اور قربانی کے جانور سے متعلق اعضا سے متعلق ان کے کافی سارے مدنی پھول لینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے مدنی چینل سے وابستہ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور آپ کے یہاں ہونے والی قربانی کے جانور کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے فون نمبر مدنی چینل پر مسلسل چل رہے ہیں آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنا پتہ ہی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ از وجہ ذمہ داران اس کی کوئی نہ کوئی صورت بنا لیں گے آپ کو قربانی کے جانور سے متعلق کسی بھی قسم کی شرعی رہنمائی درکار ہے مدنی چینل پر فون نمبر چل رہے ہیں آپ ان نمبروں پر فون کر کے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں شرعی رہنمائی کے اوقات آٹھ آٹھ آٹھ تا تا بارہ بارہ رات بجے تک سے چار کے نمبر جدا ہیں اور چار سے رات بارہ بجے تک کے نمبر جدا ہیں یہ مدنی چینل پر دونوں نمبر چل رہے ہوں گے کہ صبح آٹھ سے دوپہر آٹھ سے شام چار بجے تک کے یہ نمبر ہیں اور شام چار بجے کے بعد سے لے کر رات بارہ بجے تک یہ نمبر ہیں تینوں دن آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے یہ موبائل فون پر انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ